اور نماز کام رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک گاہے برائیوں کو مٹ دیتی ہے یہ نصحت ہے نصحت مانی والوں کو